حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے میں شکار کو ناپسند فرمایا ہے امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شکال یہ ہے کہ تین پاؤں تو سفید ہوں مگر ایک عام رنگ کا ہو یا تین پاؤں عام رنگ کے ہوں اور ایک سفید ہو نیز شکال پاؤں میں ہوتا ہے ہاتھوں میں نہیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ستانوے